حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس چیز کے بیچنے سے منع فرمایا ہے جو میرے پاس نہیں ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پینتیس یہ حدیث صحیح ہے